حشام بن عروہ نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور ان سے عبداللہ بن زمعہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا خطبے کے دوران آپ نے اس قوم کا ذکر کیا جنہوں نے اونٹنی کو ذبح کر دیا تھا آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم بھیجی ہوئی اس اونٹنی کو ذبح کرنے والا قوم کا ایک بہت ہی باعزت آدمی قیدار نامی تھا جیسے ہمارے زمانے میں ابو زما اسود بن مطلب ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار تین سو ستتر